بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر سکسٹین میں خوش آمدید کہتا ہوں لیکچر نمبر سکسٹین ایک شفٹ ہے پچھلے ٹاپک سے یہ ایک ایسا ڈومین ہے جو ای ٹی ایل جس کا نام ہے ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ کہ which can make or break a data warehouse یہ ایک ایسا علاقہ ہے ایسے ٹاپکس ہیں کہ جس میں انالیسس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے انالیسس کا بہت استعمال ہے اس کے اندر اور اس میں آٹومیشن کی اتنی گنجائش نہیں ہے جتنی کہ باقی چیزوں میں ای ٹی ایل امپورٹنٹ کیوں ہے ای ٹی ایل کا مطلب ہے ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ یعنی کہ extract from the operational systems transform and then load into the data warehouse E T L میں کچھ لوگ ایم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ای ٹی ایم ایل کہتے ہیں یعنی کہ moving from where the transformation has taken place and then loading into the warehouse transformation صرف ٹرانسفارمیشن نہیں ہے اس کے اندر ڈیٹا کلینزنگ بھی آتی ہے ڈیٹا کلینزنگ اس لیے آتی ہے کہ ڈیٹا عام طور پہ بہت ڈرٹی ہوتا ہے ڈرٹی سے کیا مطلب ہے ہم بڑی ڈیٹیل میں جائیں گے مختصر طور پہ یہ کہ ڈیٹا میں جو آپ کریکٹرسٹکس چاہتے ہوتے ہیں جو کہ آپ یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ اس میں موجود ہوں گے مثال کے طور پہ نام کی سپیلنگ ٹھیک ہوگی یا نام اس فیلڈ میں رکھا ہوگا لکھا ہوگا جہاں پہ نام ہونا چاہیے یا یہ کہ جو ایبریویشنز استعمال کی گئی ہیں مختلف ناموں کے لیے یا ایٹریبیوٹس کے لیے وہ ایبریویشن صحیح ہوں گی یا اس کی اسپیلنگس ٹھیک ہوں گی وغیرہ وغیرہ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک لیکچر کریں گے ڈیٹا کلینزنگ کے اوپر ای ٹی ایل امپورٹنٹ کیوں ہے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ E T L consumes about fifty percent of the effort data warehouse میں جو پچاس فیصد سے زیادہ ایفرٹ ہے وہ ای ٹی ایل کا ایفرٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس صرف ہارڈ ویئر خریدنے کا نام نہیں ہے یا اس کے اوپر ایک انوائرمنٹ کو انسٹال کر کے کنفگر کرنے کا نام نہیں ہے یا انڈیکسنگ مینٹین کرنا اس کا نام نہیں ہے یا پارٹیشننگ کر دینا یا صرف ڈائمینشنل ماڈلنگ کر دینا اس کا نام نہیں ہے اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ای ٹی ایل کا ہے ای ٹی ایل کی امپورٹنس کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ای ٹی ایل کے اوپر پورے پورے کورسز ہوتے ہیں صرف ای ٹی ایل کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ای ٹی ایل ایک بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کا آپ میرے خیال میں امپورٹنس کا آئیڈیا آپ کو ہو چکا ہوگا اب ہم لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں the E T L piece E T L piece سے میرا کیا مطلب ہے آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر نمبر فور میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ how the pieces fit together ٹھیک ہے جی how the pieces fit together pieces کیا ہیں جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جو ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر اور جو ان کے سب کمپوننٹس ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے that was how the pieces fit together اور اگر آپ اپنی اسکرین پہ ایک چھوٹی سی نظر ڈالیں تو یہ سگنیفائی کر رہی ہے اسکرین کہ ای ٹی ایل کا اس میں کیا امپورٹنس ہے کیا عمل دخل ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ای ٹی ایل کا ہم کیسے چلیں گے جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں پیسز بتائے تھے اب یہ جو ایرو تھا ای ٹی ایل کا اب میں اس ایرو کو بریک کروں گا مختلف پیسز میں اور میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ how the E T L pieces fit together the E T L cycle E T L cycle کا کیا مطلب ہے ای ٹی ایل سائیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا چیز آتی ہے اس کے بعد کیا چیز آتی ہے اس کے بعد کیا چیز آتی ہے اور اس کے بعد ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے جو بات اس میں یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ای ٹی ایل بہت ایفرٹ ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ ای ٹی ایل ایک دفعہ آپ نے کیا اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی نہیں ایسی بات نہیں ہے جب بھی ڈیٹا آپریشنل سسٹم سے ویئر ہاؤس میں آئے گا ای ٹی ایل کرنا پڑے گی تو اب میں آپ کو ذرا مختلف فگرس کے ساتھ یہ سمجھاتا ہوں کہ ای ٹی ایل کے پیسیز آپس میں کیسے جڑے ہیں تو ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیے گا پہلے ہمارے پاس ڈیٹا سورسز ہیں آپریشنل ڈیٹا سورسز ہیں لیگیسی سسٹمز ہیں آرکائیو ڈیٹا بھی ہے اس کے علاوہ ویب پہ بھی تو ڈیٹا موجود ہے جو کسٹمرز آپ کے ویب پہ آتے ہیں کچھ چیزیں خریدتے ہیں یا براؤزنگ کرتے ہیں اس کا ڈیٹا بھی ویئر ہاؤس میں جانا ہے جو اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ایم آئی ایس سسٹمز ہیں یا جو ای آر پی سسٹمز ہیں اکاؤنٹنگ سسٹم ہو گیا ایچ آر سسٹم ہو گیا ان میں بھی ڈیٹا اویلیبل ہے ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے یہ آپریشنل سسٹمز ہیں ان سسٹم سے بھی تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جانا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کچھ انڈیجنس اپلیکیشنز بنائی ہیں جو کوبال میں ہو سکتی ہیں جو ویژول بیسک میں بھی ہو سکتی ہیں جو کسی اور پلیٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں تو یہ سارے وہ ڈسپیریٹ سورسز ہیں ہیٹروجینیس سورسز ہیں جہاں سے آپ نے ڈیٹا حاصل کرنا ہے ان سے آپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کریں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ ٹو ڈائمینشنل طرف ایروز کی ڈائریکشن ہے دونوں طرف سے ہے کہ ڈیٹا آ بھی رہا ہے ڈیٹا جا بھی رہا ہے تو جب آپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر لیں گے اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہے اس کے بعد ڈیٹا کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ٹرانسفارم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ data warehouse by default is fed by different disparate heterogeneous sources اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ کے مختلف سورسز ہیں جو آپریشنل سسٹمز ہیں یا جو ڈیٹا سورسز ہیں ان سے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آ رہا ہے وہ ایک شکل میں ہونا شاید موضاعی ہو عام حالات میں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس ڈیٹا کو آپ نے ٹرانسفارم کر کے ایسی شکل میں لانا ہے کہ ہر ڈفرینٹ سورس سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کی فائنل شکل ایک جیسی ہو جائے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ناموں کی سپیلنگ ہے تو وہ ایک جیسی ہو اگر ایوریویشن ہے تو وہ ایک جیسی ہو اگر کوئی کنونشن استعمال کی گئی ہے وہ بھی ایک جیسی ہو تو یہ تو بات ہوگی ٹرانسفارمیشن کے اندر یہ ٹی پارٹ ہے ای ٹی ایل کا جب آپ نے ڈیٹا ٹرانسفارم کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیٹا بالکل ریڈی ہے تیار ہے اس میں کوئی ایررز نہیں ہے اور اس کو آپ سیدھا لوڈ کر سکتے ہیں ویئر ہاؤس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیٹا کو صاف کرنا پڑتا ہے اب آپ کہیں گے بھائی جب ہم نے کنسسٹنٹ فارم میں لے کے آ گئے ڈیٹا کو تو اس کو کلین کرنے کی کیا ضرورت ہے اس پہ پورا لیکچر ہے آپ کو میں بڑی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ ڈیٹا کلینزنگ کے کیا ایشوز ہیں اور وہ کیوں ضروری ہے تو جب آپ ڈیٹا کو کلین کر لیں گے کلینز ڈیٹا ہو جائے گا تو اب ڈیٹا نے فیڈ ہونا ہے ڈیٹا فیڈ کہاں کہاں پہ ہوگا ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر بھی جائے گا ڈیٹا سے او لیب کے بھی کیوبز بنیں گے یہاں پہ میں نے آپ کو ایک مو لیب کا کیوب دکھایا ہے اس میں ریلیشنل او لیب بھی ہو سکتا ہے رو لیب بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آف کورس یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا مائننگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو there is no end to it تو کلینزنگ کے بعد ڈیٹا لوڈ ہوگا ڈیٹا ان ایپلیکیشنز میں لوڈ ہوگا جہاں پہ اس نے چلنا ہے آپ ایک بات پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ایپ سے الگ کیوں کیا ہوا ہے اس کا جواب بڑا آسان ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم ایپ کی بات کر رہے ہیں اور جب میں آپ کو مول ایپ دکھا رہا ہوں تو MOLAP is almost fully denormalized جیسا کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا ڈائمینشنل ماڈلنگ میں پڑھا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈی نارملائزیشن ہوتی ہے لیکن ایک حد تک اور سلیکٹو اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ دکھایا گیا ہے تو آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ ای ٹی سی ایل کیا بنا تو ہم نے بات کی اس سب چیز کو جوڑنے کے لیے ٹیمپریری ڈیٹا اسٹوریج بھی تو چاہیے اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک طرف سے ڈیٹا نکالا ایکسٹریکٹ کیا اور ٹرانسفارم کر دیا اور پھر اس کو کلینز کر دیا ایسا نہیں ہوتا ڈیٹا ٹیمپریری اسٹوریج میں جاتا ہے وہاں اس پہ آپریشنز ہوتے ہیں اور اس طرح the whole pieces fit together تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانسیپچلی اور لاجیکلی ای ٹی ایل کے تین حصے بن گئے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا جو ٹرانسفارمیشن ہے اور کلینزنگ ہے اس کو ایک ہی حصے میں ڈال لیا تو ہم نے کیا کیا ہم نے ایکسٹریکٹ کیا the process of reading data from different sources یہ تو ایکسٹریکشن ہو گئی اس کے بعد ہم نے کیا ڈیٹا کو ٹرانسفارم اس کو ہم نے ایک ایسی اسٹیٹ میں لے کے آئے وچ از کنسسٹنٹ اور اس کو ایک جگہ پہ رکھا جا سکے اور فائنلی اس کے بعد ہم نے ڈیٹا کو لوڈ کیا the process of writing the data into the target sources تو طلبہ و طلبات میں نے آپ کو سائیکل بتایا جو کہ ای ٹی ایل کا سائیکل تھا اور اس بات کو ریپیٹ کیا جائے گا ای ٹی ایل میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ڈیٹا کلینزنگ بھی شامل ہے تو ای ٹی ایل کا پروسیس کیا ہے میں آپ کو ای ٹی ایل کا پروسیس بتاتا ہوں E T L processing E T L processing میں ہم ان اسٹیپس کو دیکھیں گے ای ٹی ایل پروسیسنگ میں ہم ان اسٹیپس کو دیکھتے ہیں جو کہ کہنے کو تو انڈیپینڈنٹ اسٹیپس ہیں لیکن آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں اس لیے کہ ان اسٹیپس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں اور ایک اسٹیپ دوسرے کے ساتھ اس وقت تک سکسیسفلی نہیں چل سکتا جب تک کہ پراپرلی ان میں لنک اسٹیبلش نہ ہو تو یہ ایک تو ہو گئے انٹر ریلیٹڈ اسٹیپس اس کے بعد کیا چیز ہے اس کے بعد ایک بات ہے کہ ہم نے بگ پکچر کو دیکھنا ہے بگ پکچر کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جیسا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کو ہم ایک میکروسکوپک لیول سے دیکھتے ہیں تو ای ٹی ایل میں بھی ہم نے کسی صرف ایک حصے کو نہیں دیکھنا یا پروسیس کے اندر ہم نے صرف ڈیٹا لوڈنگ کو نہیں دیکھنا یا ہم نے صرف انڈیکس مینٹیننس کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے پوری پکچر کو دیکھنا ہے اور اس پوری پکچر میں کیا ہے اس پوری پکچر میں سرٹن سٹیپس ہیں اور وہ سٹیپس جو ہیں آپ نے ہر دفعہ فالو کرنے ہیں جس وقت بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا لوڈ ہوگا وہ سٹیپس فالو کیے جائیں گے اور وہ سٹیپس کیا ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ سٹیپس کیا ہیں وہ آپ اسکرین پہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ سٹیپس آ چکے ہیں ایکسٹریکٹس فرام سورس سسٹمس اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بات بتا دی ڈیٹا موومنٹ اب جب ڈیٹا آپ نے ایکسٹریکٹ کر لیا سورس سسٹم سے تو ڈیٹا پہ آپریشن کرنا ہے ڈیٹا پہ جو آپ نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے وہ کہاں کرنی ہے ٹرانسفارمیشن وہ ٹرانسفارمیشن یا تو آپ اسی سسٹم پہ کر سکتے ہیں سورس سسٹم پہ جہاں سے آپ نے ڈیٹا حاصل کیا ہے یا آپ نے وہ transformation data warehouse server پہ کرنی ہے جہاں پہ کیوریز بھی چل رہی ہیں یا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں نے ٹرانسفارمیشن کے لیے ایک بالکل سیپریٹ سرور رکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے موو کرنا ہے موو کہاں کرنا ہے آپ نے آپ نے اس سرور پہ موو کرنا ہے جہاں پہ ٹرانسفارمیشن ڈیٹا کی ہونی ہے یہ جو ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے اس کے بعد اور کون سے آپریشنز ہیں میں آپ کو ان انٹر ریلیٹڈ آپریشنس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں جب ہم نے ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کر لی تو اب اس کے بعد ڈیٹا کو کلین کرنا ہے ڈیٹا کلینزنگ کرنی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ شاء پورا ایک لیکچر ہوگا ڈیٹا کلین کرنے کے بعد آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ڈیٹا کو لوڈ کیسے کرنا ہے ڈیٹا کو لوڈ کرنے کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو ویئر ہاؤز میں لے کے جانا ہے ڈیٹا کو ویئر ہاؤز میں لے جانے کے مختلف طریقے ہیں اور وہ سارے طریقے آپ نے دیکھنے ہیں اور ان میں سے طریقے آپ نے وہ سلیکٹ کرنے ہیں which go along with the business requirement which go with the resources at hand اور which go along with the entire picture of the application تو جب آپ ڈیٹا کو لوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی انڈیکس پہ جانا ہے انڈیکس مینٹین کرنی ہے اس لیے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے جب آپ کیوری رن کریں گے تو ٹیبل تو کبھی اسکین نہیں کیا جاتا انڈیکسنگ سے آپ اس کو پروو کرتے ہیں تاکہ نمبر آف چیکس کو کم کیا جا سکے اور جب بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا آئے گا آپ کو انڈیکسنگ کو ری انڈیکس کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آپ کو اس لیے ری انڈیکس کرنا پڑے گا کہ جو آپ نے پہلے انڈیکس مینٹین کی ہوئی تھی اب تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگر آپ اپنی لائبریری میں جائیں یا آپ کسی پرانی لائبریری میں جائیں وہاں آپ کو ایک کارڈ کیٹلاگ نظر آئے گی وہاں چھوٹی چھوٹی درازیں ہوتی ہیں جس میں کارڈز لگے ہوتے ہیں لائبریری میں تو کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں اب اگر آپ جا کے لائبریری کی ساری کتابیں دیکھنا شروع کر دیں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اس لیے آپ کارڈ کیٹلاگ میں چیک کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی کتاب کس شیلف میں رکھی ہوئی ہے جب لائبریری میں نئی کتابیں آئیں گی تو وہ جو کارڈ کیٹلاگ ہے اگر اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو نئی کتابیں ڈھونڈیں گے کس طرح سے اس لیے انڈیکسنگ کو دوبارہ سے کیا جاتا ہے جب ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا لوڈ کر دیا جاتا ہے یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ آپ نے مختلف اسٹیٹسٹکس کو ریکمپیوٹ کرنا ہے ان کو اپ ڈیٹ کرنا ہے آپ نے میٹا ڈیٹا کی ریکمپیوٹیشن کرنی ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس لیے کرنی ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں نیا ڈیٹا آ چکا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے جو کہ میں بات اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ پروسیس ایک دفعہ کرنے کا نہیں ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ای ٹی ایل تھا ای ٹی ایل کا پروسیس ہے کڑوا گھونٹ ہے ایک دفعہ لے لیا تو کافی ہے نہیں آپ کو یہ کڑوے گھونٹ بار بار لینے پڑیں گے اور اگر اس کو آپ کڑوا گھونٹ سمجھیں گے تو اس گھونٹ کو لینا مشکل ہوتا جائے گا this is part and parcel of the system and it is very important جب آپ یہ سارے کام کر لیں گے تو میں نے آپ کو شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ سارا ڈیٹا ویئر ہاؤس میں نہیں رکھا جاتا certain amount of data historical data warehouse میں رکھا جاتا ہے تو یہ سارا ڈیٹا اب آپ نے پیریوڈیکلی ویئر ہاؤس سے نکالنا بھی تو ہے اور اس کو نکال کے اس کا بیک اپ بھی لینا ہے ویئر ہاؤس کا بیک اپ اور کیوب کے بیک اپ میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر ہم مولیب کی بات کرتے ہیں تو آپ کا کیوب عام طور پہ مین میموری جتنا ہے مین میموری کتنے گیگا بائٹس ہوتی ہے بہت زیادہ گیگا بائٹس تو نہیں ہوتی ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت یقیناً گرتی جا رہی ہے اور آپ کو وقت کے ساتھ ایسے اسٹیشن ملیں گے کہ جن کی مین میموری بڑی ہے مگر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مین میموری میں ڈیٹا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کا بیک اپ مشکل ہو جب ہم ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں جس میں ٹیرا بائٹس آف ڈیٹا موجود ہے تو اس کا backup is a major effort اس میں ٹائم لگتا ہے اس کے مختلف طریقے بھی ہیں جیسے کہ ڈیولپڈ ورلڈ میں روبوٹک لائبریریز استعمال کی جاتی ہیں یا ٹیپس کے اوپر یا سی ڈیز کے اوپر بیک اپ لیا جاتا ہے اور وہ بیک اپ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو آرکائف کرنا پڑتا ہے اس کو لگانا پڑتا ہے الماریوں میں کہہ لیں آپ اور پھر روبوٹک آم کے ساتھ اس میں ڈیٹا ڈالا جاتا ہے نکالا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے نکالا جاتا ہے ہاں اس کے مقابلے میں اگر آپ انسان استعمال کریں تو وہ بھی ایک آپشن ہے مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ بیک اپ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے بیک اپ کے بغیر چل نہیں سکتے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں یہ عزیز طلباء و طالبات اگلا پوائنٹ کیا ہے overview of data extraction اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ڈیٹا ایکسٹریکشن میں کیا ہوتا ہے تو جو اس سلسلے میں خاص پوائنٹس ہیں جو بلٹس جو مین پوائنٹس ہیں جن کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا وہ آپ ایک نظر دیکھ لیں اور اس کے بعد میں ان پوائنٹس کو آپ کی سہولت کے لیے ایکسپلین کرتا جاؤں گا first step of E T L source system for extraction are typically O L T P systems it's a very complex task the process is dependent on many factors تو جو پورا ای ٹی ایل کا پروسیس ہے اس میں جو ڈیٹا ایکسٹریکشن ہے وہ پہلا اسٹیپ ہے ڈیٹا ایکسٹریکشن کے بعد باقی چیزیں آگے چلتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ E T L is a very complex task of the entire data warehouse creation اور اس ای ٹی ایل کے اندر جو ایکسٹریکشن کا ٹاسک ہے وہ بھی بہت کمپلیکس ٹاسک ہے وہ ڈیٹا آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے جس کو آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ ڈیٹا عام طور پہ آپ کے پاس آپریشنل سسٹم سے آتا ہے یا O L T P system سے آتا ہے وہاں سے آپ ڈیٹا نکالتے ہیں یہ لیگیسی سسٹمز بھی ہو جاتے ہیں ہو سکتے ہیں اور اس کو نکال کے اور مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد الٹیمیٹلی آپ اس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لوڈ کرتے ہیں یہ مشکل کیوں ہے اس میں مسئلہ کیوں ہے کیا مسائل ہیں اس کے اندر یہ ایک پورا لیکچر ہوگا ای ٹی ایل کے ایشوز کے بارے میں لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو by definition by default there are multiple disparate data sources اور یہ جو ڈیٹا سورسز ہوتے ہیں یہ ویری پورلی ڈاکیومینٹیڈ ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ ڈیٹا سورسز جہاں پہ ڈیٹا مینٹین کیا گیا تھا وہ آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے ان کو پاپولیٹ کیا گیا تھا وہاں پہ نہیں کسی نے سوچا تھا کہ یہ ڈسیزن سپورٹ کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک بزنس جو کہ پانچ سال پہلے یا اس سے پہلے کا ڈیٹا کو ویئر ہاؤس میں لے کے آنا چاہتا ہے اور ویئر ہاؤس ابھی بننا ہے تو کافی چانس ہے کہ پانچ سال پہلے کسی نے یہ پلان نہیں کیا تھا کہ پانچ سال کے بعد ڈیٹا ویئر ہاؤس بنایا جائے گا اور اس کو ہم پراپرلی ڈاکیومنٹ کریں آپ نے سافٹ ویئر کی ڈاکیومنٹیشن تو پڑھی ہے سافٹ ویئر کی ڈاکیومنٹیشن اور ڈیٹا کی ڈاکیومنٹیشن میں بہت فرق ہے ڈیٹا کی ڈاکیومنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے میٹا ڈیٹا کیا ہے ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے ان کے آپس کے ریلیشن شپس کیا ہوں گے اور ایسی بہت ساری چیزیں تو یہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی یہ چیز مینٹین نہیں کی جاتی اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کام آپ نے ایک دفعہ نہیں کرنا ہے یہ آپ نے بار بار کرنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب ہم ڈیٹا ایکسٹریکشن کی بات کر رہے ہیں اور ہم لیگیسی سسٹمز کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ڈیٹا موجود تھا تو لیگیسی سسٹمز میں جب ڈیٹا کی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی وہ اس نظر سے نہیں کی گئی تھی کہ پانچ سال کے بعد یا چار سال کے بعد ڈیٹا ویئر ہاؤس سے باہر نکالا جائے گا ٹھیک ہے جی اور لیگسی سسٹمز نہ اس جو اس پہ جو آپریشنس چل رہے ہیں وہ اس لیے ڈیزائن کیے گئے تھے کہ آپ اسے ڈیٹا نکال سکیں اور جو لوگ لیگیسی سسٹمز کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے نزدیک ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لیے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا کافی انوائنگ ہے انوائنگ اس لیے ہے کہ جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں یا جو ان کی جس بیسس پہ آؤٹ پٹ چیک ہوتی ہے اس کا ڈیٹا ویئر ہاؤس سے تعلق نہیں ہے بظاہر تعلق نہیں ہے اس لیے وہ اتنے شاید خوش بھی نہ ہوں آپ کو ڈیٹا نکال کے دینے کے لیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں کافی سارے ایشوز ہیں ان کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے میں آپ کو ڈیٹیل میں وہ ایشوز بتاؤں گا تو جو ایکسٹریکشن کا پروسیس ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر وہ فیکٹرز کیا ہیں وہ فیکٹرز یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کس طریقے سے نکالنا ہے آپ نے ڈیٹا کتنا نیا نکالنا ہے کتنا ڈیٹا آپ نے پرانا نکالنا ہے کتنا فریکوینٹلی آپ نے ڈیٹا نکالنا ہے آپ جب ڈیٹا نکالیں گے اور جن سسٹم سے آپ ڈیٹا نکالیں گے وہ جو سسٹمز ہیں وہ آپ نے ان سے آن لائن میں ڈیٹا نکالنا ہے یا آپ نے کسی اور انٹرمیڈیٹ سسٹم کو انوالو کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں types of data extraction data extraction کی ٹائپس کیا ہے ڈیٹا ایکسٹریکشن دو طریقے سے کیا جاتا ہے یا دو میجر کلاسز ہیں ڈیٹا ایکسٹریکشن کی ایک کو تو کہا جاتا ہے لاجیکل ڈیٹا ایکسٹریکشن اور ایک کو کہا جاتا ہے فزیکل ڈیٹا ایکسٹریکشن جو لاجیکل ڈیٹا ایکسٹریکشن ہے وہ یہاں تو آپ فلی کرتے ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم کی جاتی ہے یا آپ اس کو انکریمنٹلی کرتے ہیں یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد کرتے ہیں یہ تو ہو گیا لاجیکل ڈیٹا ایکسٹریکشن جو فزیکل ڈیٹا ایکسٹریکشن ہے اس کے تین فلیورز موٹے موٹے بنائے جا سکتے ہیں ایک فلیور تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا سورس سسٹم سے ڈائریکٹلی نکالنا ہے اور اس کے بعد آگے چلنا ہے یا ڈیٹا سورس سسٹم سے نکال کے کہیں پہ رکھ دیا گیا ہے کسی فائل ڈمپ کی صورت کے اندر ہے کسی ایک ایسی اپلیکیشن ڈپینڈنٹ انوائرمنٹ کے اندر ہے یا وہ کسی ایسے فارمیٹ میں ہے جہاں سے آپ اس کو اٹھا لیں گے اور تیسرا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا ایکسٹریکشن کرنی ہے اس کی جو انوائرمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی ڈیٹا آپ O L T P system سے بھی نکال سکتے ہیں اور ڈیٹا آپ ایک لیگیسی سسٹم سے بھی نکال سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور تیسرا بھی اس میں اینگل ہے جو کہ میں نے یہاں سلائڈ تو جس کی نہیں بنائی لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ یہ کہ ڈیٹا جو تھا وہ ہو سکتا ہے کہ مینولی کلیکٹ کیا گیا ہو اور اس کے بعد اس کو کسی ایک ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں انٹر کیا گیا ہو اور آپ پھر وہاں سے ڈیٹا کو نکال لیں تو یہ تھوڑی سی اس کی بریف سمری میں نے آپ کو بتائی ہے اب ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز بتاؤں گا تو ہم پہلے اسٹارٹ کریں گے لاجیکل ڈیٹا ایکسٹریکشن سے تو میں نے جو آپ کو پوائنٹس بتائے تھے وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ دو پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں آپ کو ایک ہے فل ایکسٹریکشن اور ایک ہے انکریمنٹل ایکسٹریکشن تو میں آپ کو اس کی اب ڈیٹیل بتاؤں گا فل ایکسٹریکشن میں کیا ہوتا ہے فل ایکسٹریکشن کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو ڈیٹا چاہیے تھا وہ ڈیٹا آپ نے سارا کا سارا آپریشنل سسٹم سے نکالا اور اس کو نکال کے آپ نے اپنے ویئر ہاؤس میں لے گئے یا اگر انٹرمیڈیٹ سسٹم تھا آپ اس کے اندر لے گئے چونکہ آپ سارا کا سارا ڈیٹا نکال رہے ہیں آپریشنل سسٹم سے اس لیے آپ نے یہ ٹریکنگ نہیں کر رہے کہ آپ نے یہ ڈیٹا کب نکالا تھا اور یہ ڈیٹا کون سا والا ڈیٹا ہے اس لیے کہ آپ نے سارا کا سارا ڈیٹا نکال لیا میری بات سمجھ رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ ڈیٹا نکال کے لے آئے ہیں سورس سسٹم سے اس کے ساتھ کوئی آپ ایڈیشنل انفارمیشن لے کے نہیں آ رہے اس کے ساتھ کوئی آپ ٹائم سٹیمپ لے کے نہیں آ رہے آپ سارا ڈیٹا نکال کے لے آئے ہیں اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارا ڈیٹا نکال کے لے آئے سارا کا سارا ڈیٹا یہ اس وقت تو اس کو آپ سمپلی آسان طریقے سے ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب آپ نے ویئر ہاؤس کو پہلی دفعہ فل کرنا ہو آف کورس وہ ٹرانسفارمیشن کے اسٹیپ کے بعد اور کلینزنگ کے اسٹیپ کے بعد اور لوڈنگ اسٹریٹجی ڈیسائڈ کرنے کے بعد لیکن جب آپ ڈیٹا کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اسی لاجیکل اسٹریٹجی کو فالو کریں گے کہ سارا ڈیٹا اٹھا کے لے آتے ہیں اور اس کو ویئر ہاؤس میں لوڈ کر دیتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ جو آپ ڈیٹا لا چکے ہیں پہلے نئے ڈیٹا کو اس پہ اوور رائٹ کر دیں ایسا تو نہیں کرنا آپ نے اس کے مختلف طریقے ہیں اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے وہ ایک طریقہ تو بڑا سادہ سا طریقہ ہے وہ یہ کہ جب آپ ڈیٹا نکال کے لائیں گے اپنے سورس سسٹم سے تو آپ ایک انٹرمیڈیٹ جگہ پہ اس ڈیٹا کو کمپیئر کر لیں جو ڈیٹا پہلے لوڈ کیا جا چکا ہے اور جو ڈفرینسز تھے ان کو آپ اپڈیٹ کر دیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی فل ایکسٹریکشن کی اب میں بات کرتا ہوں انکریمنٹل ایکسٹریکشن کی انکریمنٹل ایکسٹریکشن کا کیا مطلب ہے انکریمنٹل ایکسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کو جب آپ ویئر ہاؤس میں لے کے آئیں گے تو آپ سارا کا سارا جو سورس سسٹم کا ڈیٹا تھا اس کو ہی ایک دفعہ میں لے کے نہیں آ جائیں گے بلکہ آپ اس کے پورشنس کو لے کے آئیں گے اس کے پورشنس کو آپ کیسے لے کے آئیں گے یا تو آپ فکس ٹائم کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہر بارہ گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد یا اڑتالیس گھنٹے کے بعد ڈیٹا کو ہم نے سورس سسٹم سے اٹھانا ہے اور صرف اس پارٹ کو اٹھانا ہے جو کہ اڑتالیس گھنٹے پرانا ہے جو کہ چھتیس گھنٹے پرانا ہے جتنا بھی پرانا ہے اس پارٹ کو اٹھانا ہے اور اسی کو ویئر ہاؤس میں لے کے آنا ہے ایک تو آپ نے یہ ٹائم فکس کر لیا دوسرا یہ تھا کہ کوئی کمپلیکیٹڈ ایونٹ ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کوئی ایک ایونٹ ہے ایونٹ کا مطلب یہ ہے جیسے مثال کے طور پہ کہ کوئی فنکشنل آپریشنز ہو رہے ہیں اور جو کہ شاید سال میں چار دفعہ ہوتے ہیں یا چھ دفعہ ہوتے ہیں یا ایکس دفعہ ہوتے ہیں اور اس میں اس کے بعد ساری چیزیں بیلنس کر دی جاتی ہیں کوئی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ جب وہ ساری چیزیں ہو جائیں تو وہ ایک آپ کو ٹائم ایونٹ بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ وہ ایونٹ ہو گیا ہے اب آپ ڈیٹا کو اٹھائیں اور اس کو اٹھا کے آپ ویئر ہاؤس میں لے جائیں یہ ایک انکریمنٹل طریقہ ہے ڈیٹا کو ویئر ہاؤس میں لے کے آنے کا اور اس کی مزید جو ڈیٹیلز ہیں اس میں ہم ابھی شاید اس کی ضرورت بھی نہیں جانے گی تو ہم اب چلتے ہیں جو فزیکل ڈیٹا کا لوڈنگ کا پروسیس ہے اس کی طرف اگر کوئی ضرورت پڑی تو میں آپ کو اور ڈیٹیلز بھی بتاتا چلوں گا تو جو فزیکل ایکسٹریکشن ہے اس میں جو طریقے ہیں میں نے آپ کو بتا دیے تھے آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ چند بلٹس آپ کی اسکرین پہ دکھاتے چلیں online extraction offline extraction and legacy versus O L T P extraction online extraction کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں آن لائن ایکسٹریکشن کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ آپ اس کو ہاٹ ایکسٹریکشن سمجھ لیں جس سورس سسٹم سے آپ نے ڈیٹا نکالا ہے وہ سورس سسٹم چالو حالت میں ہے اس کو آپ نے ڈاؤن نہیں کیا ڈیٹا نکالنے کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈاؤن کیوں نہیں کیا ڈاؤن اس لیے نہیں کیا عزیز طلباء طالبات کہ وہ جو سورس سسٹم ہے عام طور پہ اگر ہم لیگیسی سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ بڑے ایکسپینسو سسٹمز ہوتے ہیں ان سسٹمز کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ اس وقت واپس ملتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس وقت آتی ہے جب ان کو زیادہ ان سے کام لیا جائے اور زیادہ کام لینے کے لیے ان کو زیادہ دیر تک مصروف رکھنا ضروری ہے اور زیادہ دیر جب ان کو مصروف رکھا جائے گا اور ان میں سے آپ اگر ڈیٹا بھی نکالنا چاہیں گے تو یہ تو کچھ یہاں پہ کنفلکٹس بھی ہو سکتے ہیں بہرحال تو آپ نے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان سسٹم سے ہی ڈیٹا نکالنا ہے اور وہ سسٹمز اس وقت چل رہے ہوں گے اس لیے کہ اگر آپ سسٹم کو آف لائن لے جائیں گے تو جو سسٹم کی تھرو پٹ ہے وہ کم ہو جائے گی تھرو پٹ کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس کے لیے وہ سسٹم لگایا گیا تھا سسٹم اس دیر جس دوران ڈیٹا ایکسٹریکشن کی جا رہی ہے وہ سسٹم اویلیبل نہیں ہوگا تو یہ تو ہوگی online extraction online extraction کا یہ جو ایشو ہے کہ جس میں آپ پرفارمنس تو ڈیگریڈ ہو جائے گی اس کی اس لیے کہ بات آبویس ہے ایک سسٹم ہے اس سے آپ ٹرانزیکشن پروسیسنگ کا بھی کام لے رہے ہیں اور جتنے بھی اس میں سی پی یو تھے اس سی پی یو کے پاس یہ بھی تو کمانڈ گیا ہے کہ یہاں سے ڈیٹا باہر نکالو ظاہر ہے پرفارمنس پہ تو فرق پڑے گا تو اس کا ایک جو طریقہ ہے اس کی جو ایک ریزالو کرنے کا ایک حل بنایا گیا ہے وہ یہ بنایا گیا ہے کہ ایک انٹرمیڈیٹ سسٹم کو استعمال کر لیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے ایک طریقہ جو زیادہ وائبل ہو کہ آپ انکریمنٹلی ڈیٹا نکال رہے ہیں سورس سسٹم سے اور سورس سسٹم سے ڈیٹا نکال نکال کے انٹرمیڈیٹ سسٹم کو پاپولیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ لگاتار سورس سسٹم سے ڈیٹا نہیں نکال رہے اس لیے اس کی جو ڈیگریڈیشن آف پرفارمنس ہے وہ گریسفل ڈیگریڈیشن آف پرفارمنس ہے جس وقت آپ کا انٹرمیڈیٹ سسٹم ایک certain amount of data accumulate کر لے گا پھر آپ اس سسٹم سے ڈیٹا ادھر لے جائیں گے اس سرور کے اوپر لے جائیں گے جہاں پہ کہ ٹرانسفارمیشن کرنی تھی تو عزیز طلباء و طالبات یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اب میں آپ کو بریفلی بتاؤں کہ آف لائن ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے جو آف لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں ڈیٹا آپ سورس سسٹم سے نہیں نکالتے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آف کورس ڈیٹا تو سورس سسٹم سے ہی نکالا جانا ہے لیکن ریئل ٹائم میں آپ کہہ لیں ریئل ٹائم میں آپ ڈیٹا سورس سسٹم سے نہیں نکال رہے ہوتے یہ ایک آف لائن ایکسٹریکشن ٹیکنیک ہوتی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ایک انٹرمیڈیٹ سسٹم کی بات بتائی تھی اور اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بتاتا ہوں وہ چیزیں یہ ہیں عزیز طلباء و طالبات کہ ڈیٹا جو تھا اس کو آلریڈی کسی اسٹرکچرڈ فارم میں لا کے کہیں پہ رائٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی وہ جو اسٹرکچرڈ فارم ہے وہ پلین ٹیکسٹ فائل بھی ہو سکتی ہے وہ اسٹرکچرڈ فارم جو ہے کسی کمرشل سافٹ ویئر کا ایک انوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے ایک کوئی ٹیبل بھی ہو سکتا ہے یا گروپ آف ٹیبلز بھی ہو سکتے ہیں یا ڈیٹا کسی اور شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا ڈمپ بھی کوئی ہو سکتا ہے تو ڈیٹا چونکہ نکال کے رکھ لیا جاتا ہے باہر ایکچوئل سسٹم سے اور یہ جو ایکچوئل سسٹم سے ڈیٹا باہر نکال کے رکھ لیا گیا تھا یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو سورس سسٹم ہے اس کی پرفارمنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ جو آپ کا ایکسٹریکٹیڈ ڈیٹا ہے سورس سسٹم سے باہر نکال کے رکھ لیا گیا ہے اس کو پھر آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ایکسٹریکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ان مختلف ڈمپس میں سے ٹیکسٹ فائلز میں سے یا ڈیٹا بیسز میں سے ڈیٹا کو نکالتے ہیں اور ڈیٹا کو پھر آپ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے اس کی ایکچولی ٹرانسفارمیشن کرنی تھی تو ہم نے بات کی عزیز طلباء و طالبات دو طرح کے ایکسٹریکشن میکنزمس کی ایک جو کہ لاجیکل ہے جس کی کہ دو قسمیں ہیں اور دوسرا فزیکل اس کی تین قسمیں ہیں تو تیسری قسم میں آپ کو بتاتا چلوں which is O L T P versus legacy systems اب جو آپ کے O L T P systems ہیں جو online transaction processing systems ہیں وہ آپ کے سسٹمس اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے انڈر لائن ہارڈ ویئر اتنا ایکسپینسو نہیں ہوتا کہ اس کی یوٹیلائزیشن آپ کے لیے بہت کرٹیکل ہو اس میں آپ یہ لے سکتے ہیں چانس کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اسی میں سے بجائے کہ کہیں اس کو رائٹ کریں یا انٹرمیڈیٹ سسٹم کے اوپر جا کے ڈیٹا کو لے جائیں اور وہاں سے اس کو اٹھا لیں تو جو میں نے آپ کو لیگیسی سسٹم کے بارے میں پوائنٹس بتائے تھے وہ پوائنٹس بھی یہاں پہ لاگو ہیں یعنی کہ جب آپ لیگیسی سسٹم سے ڈیٹا نکالیں گے تو اس کے جو نکالنے کے طریقے ہوں گے وہ وہ نہیں ہوں گے جو کہ O L T P system کے لیے تھے یہ بات ذرا آپ نے ذہن نشین کرنی ہے ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیٹا آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس شکل میں ہی نہ ہو الیکٹرانک فارم میں ہی نہ ہو وہ ڈیٹا شیٹس ہو سکتی ہیں کیسی شیٹس ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ مردم شماری ہو رہی ہے اور لوگ جاتے ہیں شیٹس فل کراتے ہیں لوگوں سے اور ان کو لا کے کہیں جمع کرا دیتے ہیں یا کسی ایک سینٹرل بندے کے پاس شیٹس پڑی ہیں وہاں پہ باقی لوگ آئے انہوں نے شیٹس فل کی تو وہ جو شیٹس ہیں اگر ان کو ہاتھ سے لکھا گیا ہے فل کیا گیا ہے تو ان شیٹس کو کسی الیکٹرو میکینیکل طریقے سے یا خالی آپٹیکل طریقے سے ڈیجیٹائز کرنا کوئی ٹریویل ٹاسک نہیں ہے عام طور پہ ایسی شیٹس کو پھر ایک آپریشن سسٹم میں ٹائپ کیا جاتا ہے وہاں ڈیٹا انٹری کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے آپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کریں گے مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ تیسری قسم ہے کہ نہ تو جس ڈیٹا سے کو آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ لیگسی سسٹم میں ہے نہ وہ O L T P system کے اندر ہے وہ تو شیٹس کے اندر ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اس ریفرنس سے ہے کہ ڈیٹا تو ایکسٹریکٹ کر لیا ڈیٹا آپ نے نکال لیا ڈیٹا نکالنے کے بعد آپ نے ڈیٹا کو ٹرانسفارم کرنا ہے ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن کا کیا مطلب ہے آپ نے ڈیٹا کو کنسسٹنٹ فارم میں لے کے آنا ہے تاکہ ہر جگہ ڈیٹا جو ڈفرینٹ ہیٹروجینیس سورسز سے ڈیٹا آ رہا ہے وہ ایک کنسسٹنٹ فارم کے اندر آ جائے وہ کنسسٹنٹ فارم میں آپ کیسے لائیں گے اس کے کچھ بیسک سٹیپس ہیں اس کے کچھ میجر سٹیپس بھی ہیں تو ہم ای ٹی ایل کے جو پروسیس کے جو سٹیپس ہیں اس کی کافی ڈیٹیل میں جائیں گے اور وہ ڈیٹیل اگلے لیکچرز میں ہوگی ابھی میں آپ کو صرف بیسک سٹیپس کے بارے میں بتاتا ہوں اور وہ بیسک سٹیپس تقریباً پانچ ہیں بلکہ ٹوٹلی پانچ سٹیپس ہی ہیں میں آپ کو وہ سٹیپس باری باری دکھاؤں گا one step at a time اور اس کو میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سہولت کے لیے انڈرسٹینڈنگ کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے ان سٹیپس کی ایگزامپلز بھی دی جائیں گی بعض اسٹیپس کی دو ایگزامپلز ہوں گی بعض اسٹیپ کی ایک ایگزامپل ہوگی تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں data transformation basic steps the selection step selection step میں کیا ہوتا ہے سلیکشن اسٹیپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان ٹیبلس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا آپ نے ان ریکڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کے اوپر آپ نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے جب ایکسٹیکٹ کر لیا اور آپ ڈیٹا کو لے کے آ گئے اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کتنے پارٹ کو آپ نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے تو وہ آپ کو سلیکشن کرنی پڑے گی یہ سلیکشن ٹیبل کا کافی بڑا بھی حصہ ہو سکتا ہے یہ ٹیبل کا چھوٹا بھی حصہ ہو سکتا ہے بعض سینیریوز میں یہ ملٹیپل ٹیبلز بھی ہو سکتے ہیں یا مختلف ٹیبلز کے حصے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اس طرح سمجھیں آپ کہ جیسے کہ آپ نے کوئی نشانے پہ چیز رکھنی ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس حصے پہ آپ نے نشانہ رکھنا ہے یہ سلیکشن ہے یہ بات آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے اگلے پوائنٹ بتاتا ہوں میں آپ کو سپلٹنگ جوائننگ سپلٹنگ جوائننگ کا کیا مطلب ہے جوائننگ تو بات آپ سمجھ ہی چکے ہیں جوائننگ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کچھ جن ریکارڈس کی ہم نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے یا جن ٹیبلس کی ہم نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے ان کو جوڑ دیں لا کے اور اس کے بعد ہم ٹرانسفارمیشن کریں یہ ہم کیوں جوڑیں گے کچھ آگے مثالیں آئیں گی آگے کورس میں بھی ان چیزوں کے بارے میں بات ہوگی اور ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل کو سپلٹ کر لیتے ہیں ٹرانسفارمیشن کرنے کے لیے کوئی بتا سکتا ہے کہ ٹیبل کو کیوں سپلٹ کریں گے ٹرانسفارمیشن میں نہیں کسی نے بتایا ہاں آپ نے شاید صحیح بتایا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم سپلٹنگ کی بات کرتے ہیں جب ہم نے ڈی نارملائزیشن کی بات کی تھی جب ہم نے کیوبس کی پارٹیشننگ کی بات کی تھی تو آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم پیرلائزیشن کو ایکسپلائٹ کریں ہارڈ ویئر کی قیمتیں گرتی جا رہی ہیں مورز لا آپ کو میں نے بتایا تھا تو جب آپ ٹیبلز کو سپلٹ کریں گے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کون سے ٹیبلز کو سپلٹ کرنا ہے کون سے ریکارڈس کو اسپلٹ ہے پھر آپ ٹرانسفارمیشن پیرل میں بھی تو کر سکتے ہیں اور ایک بات آپ یاد رکھیں جب ہم کسی بھی پروسیس کو پیرالائز کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پیرلائزیشن اس وقت ہوتی ہے جب موسٹ آف دا اسٹیپس کو آپ پیرالائز کریں اگر آپ چند ایک اسٹیپس کو پیرلائز کر لیں گے اور باقی میجر اسٹیپس پیرالائز نہیں ہوں گے تو جو اسٹیپس پیرالائز نہیں ہوئے ہوئے دے ول بیکم اے بوٹل نیک تو بے شک آپ نے اسٹیپس کو پیرالائز کیا اور کام جلدی کر لیا لیکن جو اسٹیپس سیریل میں کام کر رہے تھے جب تک وہ فارغ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پیرل رزلٹ تھے وہ استعمال ہی نہ ہو سکیں یہ تو ہوگی اسپلٹنگ اینڈ جوائننگ میں اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں تو جی طلباء و طالبات اگلا پوائنٹ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے کنورژن کنورژن کا مطلب کیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا تو آ ہی رہا ہے ہیٹروجینیس سورسز سے اس لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ڈیٹا کی فارمیٹ ایک جیسی ہو ڈیٹا کا پلیٹ فارم ایک جیسا ہو ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن ایک جیسی ہو یہ ساری چیزیں کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی اس لیے ان کو ایک کنسسٹنٹ فارم میں لے کے آنا ہے لے کے آنا بھی پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں کنورژن تو کنورژن کو میں زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو دو مثالیں دوں گا چلیں ہم ان مثالوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کنورژن ایگزامپل ون وہ یہ کہ نام لکھنا ہے سی فار ایگزامپل نام ہے اور اپوائنٹمنٹ ہے تو ایک نظر اسکرین کو دیکھیے گا فیلڈ کا فارمیٹ ہے اور اس فیلڈ کے فارمیٹ میں جب آپ ڈیٹا ڈالتے ہیں تو اس کی ایک فیلڈ ڈیٹا کی شکل بن جاتی ہے مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک آپریشنل سسٹم میں پہلے فرسٹ نیم آتا ہو پھر فیملی نیم آتا ہو پھر ٹائٹل آتا ہو یا فیملی نیم آتا ہو ٹائٹل آتا ہو کاما آتا ہو پھر فرسٹ نیم آتا ہو تو یہ جو لیفٹ سائڈ پہ فیلڈ فارمیٹس ہیں جب اس میں آپ ڈیٹا پلگ ان کریں گے تو آپ غور کریں کہ بڑی فرق فرق قسم کے ریزلٹس آ رہے ہیں اور وہ سارے انکنسسٹنٹ ہیں آل دو جس ڈیٹا کو وہ ریفر کر رہے ہیں وہ سب میں کامن ہے جس شخص کو ریفر کیا جا رہا ہے جو کہ محمد ابراہیم جن کا نام ہے اور جو پیشے کے لحاظ سے کانٹریکٹر ہیں ڈیٹا تو وہی ہے لیکن انکنسسٹنٹ فارمیٹ کی وجہ سے سارے جواب فرق فرق ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس پہ اگر آپ کیوری رن کریں تو یہ آپ کو فرق فرق جواب آئیں گے فرق ریزلٹس نظر آئیں گے اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی مثال ہے جو کہ نیشنل آئی ڈی جہاں پہ نیشنل کی ایبریویشن استعمال کی گئی ہے کہیں پہ نیشنل لکھا گیا ہے یہ جو فلیٹ نمبر والی مثال ہے یہ تو اپنے ایک نیشنل ڈیٹا سورس سے یہ چیز نکالی گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ دس بارہ طریقے ہیں فلیٹ نمبر کو لکھنے کے فلیٹ نمبر لکھنے کے اتنے سارے طریقے ہیں مکان نمبر لکھنے کے کتنے طریقے ہیں اگر آپ کو اسلام آباد کے بارے میں پتا ہو وہاں سیکٹرز ہوتے ہیں سیکٹر کو لکھنے کے کتنے سارے طریقے ہیں اسٹریٹ لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں اگر ان سارے طریقوں کی کمبینیشنز لیں ان کا یعنی کہ وہ پروڈکٹ ہوگا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک ایڈریس کو لکھنے کے پچاسیوں طریقے ہیں اس کے بعد میں تھوڑی سی آپ کو اور وضاحت کروں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اگزامپل ٹو ایگزامپل ٹو میں ہم دو تین طریقوں کے بارے میں بات کریں گے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈیٹا فارمیٹ ہے وہ چونکہ آپ لیگیسی سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو لیگیسی سسٹم میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایپسیڈک فارمیٹ میں ہوتا ہے ایپسیڈک فارمیٹ سے ڈیٹا جب آپ موجودہ سسٹمز میں لے کے آئیں گے اس کو ایس کی میں کنورٹ کرنا پڑے گا یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہوگی اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیٹا مین فریم سے لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ کوئی M V S operating system چل رہا تھا یا وہاں کوئی اور آپریٹنگ سسٹم چل رہا تھا جو کہ آپ کے جو ڈیسک ٹاپ مشینیں ہیں جہاں آپ ٹرانسفارمیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا جو موجودہ مشینیں ہیں وہ ان آپریٹنگ سسٹمس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی یہ ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی یہ ٹرانسفارمیشن ہوگی فائل سائز کے ریفرنس سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو لیگسی سسٹم تھا وہ ایک سرٹن فائل سائز سے زیادہ کام ہی نہ کر سکتا دوسرا یقیناً کر سکتا تھا جو کہ موجودہ سسٹم ہے اس کے علاوہ جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ سے ڈیٹا کو لے کے آ رہے ہیں وہ لیگیسی سسٹم تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اسپریڈ شیٹ کے فارمیٹ میں ڈیٹا اویلیبل تھا اس کو آپ نے ایک ڈیٹا بیس کے فارمیٹ میں لے کے آنا ہے یا جو ڈیٹا تھا اس کی لینتھ کم تھی یا زیادہ میں آپ کو چاہیے مقصد کہنے کا یہ کہ خاصی کنورژن کرنی پڑتی ہے خاصا ایفرٹ ہے اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اگلا پوائنٹ سمرائزیشن ہے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کے بعد میں انریچمنٹ کے بارے میں بریفلی بتاؤں گا آپ کو جی عزیز طلبا و طالبہ تو سمرائزیشن میں کیا ہوتا ہے آپ کو شروع سے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ ویئر ہاؤس میں ڈیٹا سمرائز فارم میں رکھا جاتا ہے تو جس وقت ڈیٹا آپ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں تو ٹرانسفارمیشن کا بھی ایک ایسپیکٹ یا ایک آپریشن ڈیٹا کو سمرائز کر لینا ہے ڈیٹا سمرائز کر لیا جاتا ہے اور اس کو اسٹور کیا جاتا ہے اس کے بعد پوائنٹ ہے انریچمنٹ کا انریچمنٹ میں کیا کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا آپ نے ملٹیپل سورسز سے لیا ہے اس کی فارمیٹس بھی فرق تھیں آپ نے ملٹیپل سورسز سے ڈیٹا اٹھایا اس کو اٹھا کے ایک جگہ پراپر فارمیٹ میں رکھا وہاں پہ لا کے اس کو لگا لیا آپ نے اس فارمیٹ میں لگانے کے بعد جو ڈیٹا میں جو مسنگ ویلیوز تھیں جو کہ اسٹور نہیں کی گئی تھیں لیکن ڈیٹا کی بیسس کے اوپر آپ نے وہ ڈیفالٹ ویلیوز اٹھائیں اور وہاں پہ لا کے ڈال دیں یہ انرچمنٹ میں ہوتا ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگزامپل دیکھتے ہیں اس کی انرچمنٹ کی ایگزامپل جو ہم کور کریں گے اس کے جو اسپیکٹس ہیں جو پوائنٹس ہیں جو بلکہ جو ایکچوئل اگزامپل ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ چکی ہے اس کو ہم بریفلی دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ پچھلی اگزامپل کو لے کے چلتے ہیں یہاں پہ ان پٹ ڈیٹا ایک سرٹن فارمیٹ میں دیا ہوا ہے جو کہ بظاہر کوئی اچھا فارمیٹ نہیں ہے چونکہ چیزیں بہت رینڈم انداز میں نظر آ رہی ہیں آپ نے ڈیٹا اٹھایا اور اس کو پراپر فارمیٹ میں لے کے آ گئے فیکٹ ٹیبل کے لیے اور جو اس میں مسنگ ویلیوز تھی مثال کے طور پہ فون نمبر تو دیا ہوا تھا لیکن فون کوڈ نہیں تھی تو وہ آپ نے ڈیفالٹ ویلیو اٹھا کے اس میں ڈال دی اسی طرح سے جو ایڈریس تھا اس کو آپ نے پارس کیا اور پارس کرنے کی بیسس پہ آپ کو کوڈ پتہ چل گئی جو کہ پوسٹل کوڈ تھی وہ آپ نے پوسٹل کوڈ اس میں لا کے ڈال دی تو عزیز طلباء طالبات اس طرح آپ نے ڈیٹا کو انریچ کر دیا اس کی آپ نے ویلیو بڑھا دی یہ بھی ایک ٹرانسفارمیشن کا ایسپیکٹ ہے ہم یہ بیسک ٹرانسفارمیشنس کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی ہم نے میجر ٹرانسفارمیشنس میں نہیں گئے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں aspects of data loading strategies تو ای ٹی ایل میں جو ایل تھا جو کہ لوڈنگ تھی اب اس لوڈنگ کی اسٹریٹجیز بتانے سے پہلے جو کہ تین مین اسٹریٹجیز ہیں میں آپ کو بریفلی کچھ پوائنٹس بتاؤں گا جو کہ ذہن میں رکھنے پڑتے ہیں لوڈنگ اسٹریٹجی سلیکٹ کرنے سے پہلے وہ پوائنٹس کیا ہیں وہ چار ایک پوائنٹس ہیں ان کو آپ ذرا اسکرین پہ دیکھ لیں پھر میں ان کو ایکسپلین کروں گا need to look at data freshness system performance data volatility data freshness کا کیا مطلب ہے ڈیٹا فریشنس کا مطلب یہ ہے کہ جس ڈیٹا کو آپ نے ویئر ہاؤس میں لے کے جانا ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ کتنا پرانا ہونا چاہیے ڈیٹا فریشنس کا یہ مطلب ہے ڈیٹا فریشنس ڈیٹا ڈیٹا جو ویئر ہاؤس میں جائے گا وہ کتنا پرانا ہونا چاہیے یہ تو ڈیٹا ہو ہوگی اس کا اس سے بھی تعلق ہے کہ جو ڈیٹا آلریڈی ویئر ہاؤس میں موجود ہے اس کا ریشیو اس ڈیٹا کے ساتھ کیا ہے جس کو کہ آپ نے لے کے آنا ہے مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اگر آپ بہت فریکوینٹلی ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کریں گے ویئر ہاؤس میں لے کے آئیں گے لوڈ کریں گے اپڈیٹ میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا آپ لوڈ کریں گے ڈیٹا کو اگر آپ بہت فریکوینٹلی ڈیٹا کو لوڈ کریں گے تو جو اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے وہ کم ہوگا اور اس کا جو ریشیو ہوگا اویلیبل ڈیٹا کے ساتھ موجود ڈیٹا کے ساتھ وہ بھی تھوڑا ہوگا تو اگر ہم again active data warehousing کے ریفرنس سے بات کریں تو زیادہ فریکوینٹلی آپ ویئر ہاؤس کو ریفریش کریں گے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ جو کہ ایسپیکٹ ڈیٹا لوڈنگ کا ہے وہ سسٹم کی پرفارمنس ہے سسٹم کی پرفارمنس سے کیا مطلب ہوا جب آپ ویئر ہاؤس میں ڈیٹا کو لوڈ کر رہے ہوں گے اس وقت کیوریز کو روک دیا جائے گا یا کیوریز ان ٹیبلز کو ایکسیس نہیں کر سکیں گی جہاں پہ ٹیبل لاکس لگ چکے ہیں یا رو لاکنگ ہو چکی ہے جہاں کے اوپر ڈیٹا لوڈ ہو رہا تھا تو جس وقت ڈیٹا لوڈنگ ہو رہا ہوگی اس وقت ویئر ہاؤس استعمال کم ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا ہوگا اس لیے ویئر ہاؤس کی پرفارمنس یقیناً ڈیگریڈ کرے گی جو کہ اچھی بات نہیں ہے پرفارمنس کا ایک اور اینگل بھی ہے پرفارمنس کا اینگل کیا ہے وہ اینگل یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو زیادہ ڈیٹا لا کے لوڈ کریں گے بڑے بلاکس لے کے آئیں گے ڈیٹا کے تو جو کاسٹ پر لوڈنگ پر رو ہے وہ کاسٹ کم آئے گی اس لیے کہ جو اپ لوڈ کی یا جو لوڈنگ کی کاسٹ ہے وہ تو آلموسٹ فکس کاسٹ ہے اس کے بعد اب جتنی بھی آپ روز لے کے آتے ہیں وہ اس میں انکریمنٹلی ایڈ ہوتے جاتے ہیں وہ کاسٹ تو اگر جو چار روز کی کاسٹ ہے فورٹی کی اس کے پرپورشنل کچھ بن جائے گی لیکن جو اس کے اوپر ایک اوور ہیڈ تھا جب روز زیادہ ہوں گی تو وہ کاسٹ ان پہ ایموٹائز ہو جائے گی ان پہ اسپریڈ ہو جائے گی تو وہ زیادہ ایفیشینٹ لوڈنگ ہوگی یعنی کہ bulk loading is more efficient as compare to frequent loading اگلے پوائنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو اگلا پوائنٹ دیکھنے والا ہے وہ ہے ولیٹلیٹی آف ڈیٹا یہ پوائنٹ میں پچھلے پوائنٹ کے ساتھ ہی آپ کو سمجھا چکا تھا تو ہم ان لوڈنگ اسٹریٹجیز کی طرف چلتے ہیں جو کہ ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ای ٹی ایل میں استعمال کی جاتی ہیں وہ تین لوڈنگ اسٹریٹجیز ہیں ان لوڈنگ اسٹریٹجیز کا نام کیا ہے ایک کو کہتے ہیں فل ڈیٹا ریفریش یا اس کو بلک انسرٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو بلاک سلیمنگ بھی کہا جاتا ہے دوسری اسٹریٹجی کو کہتے ہیں انکریمنٹل ریفریش انکریمنٹل ریفریش میں بھی بلاک انسرٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے بلاک سلیمنگ بھی ہوتی ہے یہ جو میں بلاک سلیمنگ اور بلاک انسرٹ کے ورڈ استعمال کر رہا ہوں یہ مختلف پروڈکٹس کے ریفرنس ہیں آف کورس میں ان کے نام تو نہیں لے رہا لیکن یہ مارکیٹ میں لفظ چلتے ہیں اس کے بعد تیسری اسٹریٹجی ہے جس کو کہتے ہیں ٹرکل فیڈ یا کنٹینوس ریفریش ان کا میں آپ کو بہت مختصر طور پہ بتا دوں اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت جاؤں اور آج کا لیکچر ختم کروں جب ہم فل ریفریش کی بات کرتے ہیں عام طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیبل ہے وہ ایم ٹی ہے وہ خالی ٹیبل ہے آپ اپنے ڈیٹا ویئر ہاؤس کو پہلی دفعہ پاپولیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیٹا کے بلاکس کو لے کے آئیں گے اور ان کو لا کے ویئر ہاؤس میں بھر دیں گے اس لیے اس کو بلاک سلائمنگ بھی کہا جاتا ہے اس میں جو لوڈنگ کی ایفیشنسی بہت ہائی ہوگی اس لیے کہ جو لوڈ کا اوور ہیڈ تھا وہ اسپریڈ ہو جائے گا سارے ریکارڈس کے اکراس یہ بہت ایفیشینٹ ہوگا اور اس کو آگے بھی مینٹین کرنا آسان ہوگا اس لیے کہ جو اگر آپ نے انڈیکسز کو مینٹین کرنا ہے ان انڈیکسنگ کے لیے آپ جو کام کریں گے وہ زیادہ روز کو افیکٹ کر رہا ہوگا اس کی ڈیٹیل میں ہم آگے جائیں گے جب اس کی بارے میں مزید بات چیت ہوگی اس کے بعد ہے انکریمنٹل ریفریش انکریمنٹل ریفریش کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ویئر ہاؤس کو پاپولیٹ کر دیا ہے اور اب آپ دوبارہ ڈیٹا نیا لے کے آتے ہیں اس کو لوڈ کرنے کے لیے تو جو انکریمنٹل ریفریش ہے اس کے لیے ڈیٹا پہلے سے موجود ہے ویئر ہاؤس میں آپ نیا ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں اور عزیز طلباء طالبہ جو آخری اور تیسرا طریقہ ہے وہ ہے ٹرکل فیڈ یا کنٹینیوس ریفریش آپ ڈیٹا کو کنٹینیوسلی ویئر ہاؤس کے اندر لے کے آتے رہتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ایک ویئر ہاؤس بنایا ہوا ہے جو کہ آپ کے ویب سرور کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کو آپ دو دن کے بعد اپ گریڈ یا اپ لوڈ یا لوڈ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ سسٹم پہ اٹیک ہوا ہیکنگ ہوئی چیزیں خراب ہو گئیں آپ کو دو دن کے بعد پتہ چلا کسی چیز کی سیل ہو رہی تھی اس کی وہاں پہ ضرورت پڑی چیز ختم ہو گئی لیکن چونکہ الیکٹریکل فیلڈ ریفریش نہیں تھا آپ کو پتہ نہیں چل سکا تو یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ لوڈنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں بتایا ہے اس کی ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے عزیز طلباء طالبات اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا اور میں آپ سے توقع کروں گا کہ جو اگلا لیکچر ہم نے کرنا ہے ای ٹی ایل کے ایشوز کے بارے میں اس کو آپ کم از کم وہ چیپٹر کو پڑھ لیں گے دیکھ لیں گے ریلیونٹ مٹیریل کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ کورس ہی اس چیز کے بارے میں ہے کہ بگنرس کو کانسیپٹس دیے جائیں اور ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ایشوز بتایا جائیں اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ